دل کو چمکائیں حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے بس اگر وہ نادم ہو کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو آئینے کی طرح چمکا دیا جاتا ہے اور اگر وہ بجائے توبہ کرنے کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا ہے کل بل اعلیٰ قلوب ہمبا کانو یکسبون آیت کا ترجمہ ہرگز نہیں بلکہ جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کے دلوں پر जंग چڑھا دیا ہے عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون